دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ فریقہ ان کے پاس کیا کیا غلطیاں ہیں کیا بات فریق اول اس کے پاس پہلی غلطی میں نے پہلے بھی تمبی کی ہے یہ کہنا کہ جب وہ طلب کر رہے مطالبہ کر رہی تھی خطا پر تھی اس وقت کہنا ان کو خطا یہ نا انصافی ہے کیوں کہ ابھی دلیل ثانی جو ہے ان کے پاس پہنچی ہی نہیں وہ تو صدیق اکبر نے پہنچانی تھی اسی وجہ سے قربان جائیں بہرلوم نے فرمایا کہ میں نے ہجران ہجران فت الباری میں بڑے بڑے ہمارے مشائق نے یہی لکھا ہے بی بی پاک کا کلام کرنا چھوڑ دینا باقی رہا کسی نے یہ کہا کہ ترمزی میں ہے کہ چھوڑ دینے سے مراد ہے میں کلام کو چھوڑ دینا کہ اب میں بالکل مطمئن ہو گئی ہوں ٹھیک ہے بالکل کوئی مطالبہ کا حق نہیں بنتا لہذا میں اس میراث میں کلام نہیں کروں گی ترمزی کا حوالہ دیا ابن شبا کا حوالہ دیا یہ ٹھیک ہے اگرچہ کلام میں احتمال اس کا لگتا ہے لیکن یہ احتمال ضعیف ہے اور جو یہ راوی ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ راوی اس درجے کے نہیں کہ ان کے کلام کو قبول کیا جائے وہ ضعیف راوی ہے تو بھائیو اس موقع پر یہ تو کہنا ان کا غلط ہو گیا کس کا جس نے ترمزی اور عمر بن شبہ کا حوالہ دیا ان کی بات کی وہ احتمال ہے لیکن احتمال ضعیف اور راوی اس درجے کا نہیں مخالف اس کی بات نہیں مانے گا فریق اول نے یہ جو کہا کہ فتح الباری میں ہے حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے جب وہ کہ بی بی پاک کو جو غضب یا ناراضگی ہوئی وہ اس وجہ سے کہ بی بی پاک کو پہلے سے علم تھا حدیث مبارک کا جس کو حضرت صدیق اکبر نے پیش کیا تھا بی بی پاک کو اس کا پہلے علم تھا حافظ ابن حجر اسکلانی حوالہ دے کر یہ یہ بات کہنا غلط ہے خود حافظ ابن حجر سے اس مقام پر یہ خطا واقع ہو گئی اس کی وجہ کہ حافظ ابن حجر یہ فرما رہے ہیں اپنے قیاس سے کوئی روایت اور نقل نہیں پیش کر رہے وہ اپنے قیاس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بی بی پاک نے اس حدیث کو مخصوص سمجھا اور صدیق اکبر نے عام رکھا حدیث کو آیت یوس اللہ کی جگہ یہاں بات نہیں ہو رہی ادھر بتایا جاتا ہے آیت میں کہ بی بی پاک کا استدلال عموم سے تھا اور صدیق اکبر آپ تخصیص سے استدلال فرما رہے تھے حدیث حدیث مبارک سے اور یہ خاص فرما رہے تھے اس آیت سے تخصیص کر رہے تھے یہاں پر جو حافظ بات کر رہے ہیں یہ الٹ ہے حافظ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حدیث ہے نہنو معاشر حافظ یہ فرما رہے ہیں کہ بی بی پاک اس تخصیص کے قائل تھے کی تخصیص کے قائل تھی کیا تخصیص کہ ان کا انہوں نے یہ سمجھا کہ جو اصل چیز ہے جو رسول نے چھوڑی ترکا جو ترکا حضور نے چھوڑا وہ تو آگے وراثت نہیں بن سکتا جو اس کا حاصل ہے جو اس سے منفات حاصل ہوتی ہے وہ وراثت تقسیم ہو سکتی ہے یہ بھی, کا مذہب تھا خدا رحم فرمائے حافظ ابن حجر اسقلانی پر کاش کے یہ قیاسی بات نہ کرتے سراسر یہ غلط ہے کیوں کہ یہ شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ بی پاک کا مطالبہ منافع کا نہیں تھا جو حاصل ہے حاصل پیداوار جس کو بولتے ہو وہ پیداوار جو ہے اس پر جھگڑا ہی نہیں تھا پیداوار جو تھی اس کا متولی تو صدیق اکبر پاک نے مولا علی اور حضرت عباس کو بنا دیا تھا متولی تو وہ تھے سیدہ پاک کا مطالبہ تھا کہ خود باغ فدق یہ وراثت کے طور پر تقسیم کیا جائے تو جب یہ مسئلہ متنازع فی ہی نہیں پیداوار کا تو حافظ رحمہ اللہ کا پیداوار کی بات کرنا اور کہنا کہ ان کو پہلے علم تھا فلان یہ وہ یہ ایسی طوالت ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی قائل نہیں نہ شیعہ نہ سنی لہذا فریق اول کا اس کو دلیل بنانا غلط ہو گیا حق یہ ہے کہ بی بی پاک نے جس وقت مطالبہ فرمایا ان کو علم شریف حدیث کا نہیں تھا یہ صدیق اکبر کے پاس تھی اور ان کی اخبار احاد میں سے یہ شمار ہوتی ہے اب میرے دوستوں ایک غلطی تو ان کی یہ سامنے آ گئی اس موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے مطالبے کے وقت ہی خطا پر تھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہجران کے وقت یہ خطا ہے دلیل ثانی سننے کے بعد پھر جو چلی گئی یہ ہے اب جو فریق ثانی ہے اس کی ایک غلطی اس حوالے سے بات سمجھنا انہوں نے کہا اصول فقہ کی کتابوں کے حوالے دے دے کر اس بات پر اجماع ہے کہ بی بی پاک جب مانگ رہی تھی تو تمام صحابہ کا اتفاق ہے اس پر وہ ثواب پر تھیں اتفاق ہے اور ایک صاحب مسٹر ٹرٹر اس کا لقب ہے مسٹر ٹرٹر جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے حنیف قریشی قریش مکہ میں سے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا اشتہار دیکھا کھڑی شریف آج صبح زیارت کے لیے گئے کھڑی شری میر پور میاں صاحب کے دربار پر اشتہار لگا ہوا تھا جس نے مولود کعبہ سارے شیعہ تھے اور حضرت کا خطاب تھا بات مشہور ہے فلانا وہ جی ہر دیگ کا چمچا ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ حضرت ہر ایک چمچے کی دیگ ہے جو اس دیگ پہ چمچا پھیرنا چاہے دیکھ کا منہ کھلا ہوا یہ ماں گفتے محاورہ شد والی بات دیکھو یہ آپ کلپ سن سکتے ہیں اس کا نہیں ہے حوالہ نمبر ایک امام علاؤ الدین عبد العزیز بخاری حنفی اپنی یہ المتوفا سات سو تیس ہجری کشف الاسراشی کشف الاسراشی کشف الاسرار شہر رسول البزدوی اس کے اندر لے حوالہ دے رہا ہے کشف الاسرار اللہ اکبر کسی اسرار کا بچہ بیٹھا ممبر پر تو کیا بڑھ کے مارتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تیرا پہلے بھی میں نے جنازہ نکالا تیری کتاب سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں نکالی کہ تمہیں اردو بھی سمجھ نہیں آتی اور آج یہ صورت حال ہے کہ کشف الاسرار کو کشف الاسرار پڑھ رہا ہے امام بابرتی ہنسی سیا امام بابرتی ہنسی سیا امام بابرتی ہنسی سا اور بابرتی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بابرتی ہے جس شخص کو کتاب کا نام صحیح نہ آئے اس کا حوالہ سمجھ سکتا ہے اس کی بھارت سمجھ سکتا ہے کیسے ممکن ہے لانت ہے ان لوگوں پر جو سامنے بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہاں یہ بھی پڑھتا ہے نحن معاشر لمبے آئے کیا بات اردود ون نقود وہ گڑا پووی ار ون نقود ہے یہ دونوں جمع ہیں پر اس نے نہ کوئی جمع پڑھ کر قیدے پڑھے کوئی چیز کیا پڑھا ہے اس نے ایک ہوتا ہے مدرسے کی دال کھاتا رہا ہے بس میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مدرسہ ہی دال ہے جس نے اتنا بڑا فاضل تیار کیا اور اس کا حال یہ ہے کہ کشف الاسرار پڑھ رہا ہے اب سنو اللہ اکبر عبارت کیا پڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے عبارت پڑھ رہا ہے یہ کشف الاسرار یہ ہے دلالت مذہب اجماع السلف علی احتجاج بالعموم ہے اس کے تحت یعنی یہ عبارت ہے اصول پزدوی پزدوی کی جس کو عربی میں بزدوی پڑھتے اے فإن فاطمة احتجت على أبي أبي بكر رضي الله الله تعالى تعالى عنهما في في ميراثها من من أبيها بعموم قوله يوصلكم أولادكم الآيات ولم ينكر أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهوره وشهرته بل عدل أبو بكر رضي الله عنه في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء إلى آخر اگلا اگلا لفظ پڑھتا ہے پھر وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابه ولم يوجد له نكير بات سمجھنا یہاں دو مسئلے ہیں کیا کہہ رہا ہوں دو مسئلے ہیں اس اس, اس کو پڑھانے والے اس چیز کو نہیں جان سکتے وہ بیچارہ کیا جانے گا ہمیں معلوم ہے بر کے پاس علم کتنا ہے ایک مسئلہ ہے بی بی پاک کے موقف کا ان کا موقف آیت سے دلیل اس کے بعد صدیق اکبر پاک کی بات سننے کے بعد حدیث سننے کے بعد ہجران کر کے چلے جانا اس مسئلے پر قائم رہنا جس طرح کے مشہور ہے اس کی شہرت پر میں کلام کر رہا ہوں ورنہ رجوع کا بھی آتا ہے اب مسئلہ ہے کہ بی بی پاک کے موقف کا کیا یا عام ہے آیت کا مخصص آ جائے تو کیا پھر تخصیص کیوں ترجیح ہوگی اور تخصیص مانی جائے گی کہ نہیں عام مشہور یہ ہے کہ بی بی پاک کا مسئلہ یہ تھا کہ تخصیص کے بعد بھی وہ ناراض ہو گئے مخصص آنے کے بعد بھی اہل سنت سارے اس بات پر متفق کہ نہیں مخصص کو ماننا پڑے گا عموم کو چھوڑنا پڑے گا یہ ایک موقف ہے بی بی پاک کا وہ اہل سنت کا یہ دوسرا ہے بی بی پاک کا استدلال عموم سے بات سمجھنا آیت کے عموم سے استدلال اب جو اصول فقہ والے بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں اس مسئلے کی کہ کیا عام نس ہو عام نس ہو تو اس سے عام مخصوص الباز وہ بھی عام مخصوص الباز جو ہوتا ہے اس سے استدلال احتجاج درست رہتا ہے کیا وہ کسی درجے کی قطعیت رکھتا ہے جس سے استدلال ہو سکے اصول فقہ والے اس کو بیان فرما رہے ہیں فاطمہ پاک کی مثال جو یہاں پر دے رہے ہیں وہ صرف اس حوالے سے دے رہے ہیں اس مسئلے پر دے رہے ہیں کہ عموم پر احتجاج اور استدلال عموم سے احتجاج اور استدلال یہ درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پر وہ کلام کر رہے ہیں ایک ہے یہ مسئلہ اصول فقہ کا کہ عموم جو ہے اس سے احتجاج و استدلال یہ فی ذات ہی صحیح ہے یا نہیں اس پر اس وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ سیدہ نے یہ عموم سے استدلال کیا کسی نے انکار نہیں فرمایا یعنی یہ نہیں کہا کہ عام سے استدلال بادت تخصیص جائز نہیں ہوتا یہ کسی نے نہیں کہا اس پر اتفاق ہے کسی نے انکار نہیں کیا یہ اجماعی مسئلہ ہے یہ ہمارے حنفی دوسروں کو جواب دے رہے ہیں رہا مسئلہ اس موقف کا کہ استدلال کر لیا تو کرنے کے بعد مخصص آ گیا اب اس کو مخصص جو ہے اس کی پرواہ نہ کرنا اس کو چھوڑ دینا یہ جائز ہے کہ نہیں اس پر اجماع کیا یوں اجماع اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے اکثر کا اتفاق اس بات پر ہے کہ بھائی ایسا موقف نہیں رکھ سکتے سیدہ خاتون پاک یہ جو موقف رکھتی تھیں اجماع صحابہ سلف اس پر کیسے ہو سکتا ہے وہ بے وقوف جس کو سب اہل سنت نے چھوڑ دیا صحابہ نے چھوڑ دیا بی بی پاک کے موقف کو تو چھوڑ دیا اس کو تو صرف رافضیوں نے لیا ہوا ہے وہ بھی اگر بی بی پاک کا رجوع نہ تسلیم کیا جائے اور دوسری مرسل روایت یہاں پر نہ مانی جائے راضی ہو جانے والی بات تو اس کے تو قائل فقط رافضی ہیں تمام صحابہ تمام اہل بیت تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ بی بی پاک کا جو موقف تھا اس میں خطا تھی یہی تو چیز تاجدار گورڈا نے بیان کی اور یہی چیز باہر نے بیان کی تو معلوم ہوا بچاروں سے تقریب تام نہیں ہو سکی جو دعویٰ تھا وہ دلیل سے ثابت نہیں ہو سکا اور جو دلیل سے ثابت ہو رہا ہے وہ دعوی کسی کا نہیں یہ فریق ثانی فریقانی اب فریق اول کی طرف پھر چلتے انہوں نے وقوع یہ مسئلہ جو ہے نا کہ ممکن جو ہے اس کا تعلق ماضی یا حال کے ساتھ ہو تو وقوع کو مسلزم ہوتا ہے اس پر اعلی حضرت کی پندرہ جلد رسالہ سبحان سبحان سبوح جلد پندرہ سفر نمبر تین سو پینتالیس سے دلیل ہفتوں امکان ہے کیس اس کی فیلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مسلزم اس کو پیش کیا لہذا ثابت ہو گیا اعلیٰ حضرت فرما رہا ہے امکان جو ہے وہ فیلیت ضرورت ہاں، فیلیت دوام ضرور سب کو مسلزم ہوتا ہے وہ خدا کا خوف کر وہ اتنا تمیز تمہیں نہیں ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ ہے کلام الہی کی کس کی کلام الہی کا مسئلہ ایک منفرد ہے کس طرح کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں جو لفظی کلام ہے اگر اس کے اندر تم کسب کو جھوٹ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں جھوٹ بول سکتا ہے جو خبر دی ہے اس کے خلاف کر سکتا ہے اگر تم اس کے قائل وابیوں کو کہہ رہے ہیں تو جو کلام نفسی ہے کلام نفسی میں کسی طرح کا تجدد نہیں ہوتا وہ تو ایک ازلی ابدی چیز ہے تو اس میں جھوٹ ممکن کیسے کہو گے اس میں کہنا پڑے گا کہ جو لفظی میں ممکن ہے ادھر موجود ہے موجود ہے تو دائمی ہے کیوں اس کا کلام دائمی ہے اور اگر دائمی ہے تو ضروری ہے کیوں انفقاق محال ہے اس کا کلام میں وجود سے انفقاق محال ہے جب نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا جھوٹ کا خدا کے نفسی کلام میں ہونا بالفعل بے دوام بے ضرور ضرور ضروری ہو جائے گا تو بڑوے وہ تو کلام فرما رہے ہیں کلام الہی کے متعلق اور وہاں پر واقعتاً ایسے ہے ورنہ فی ذات ہی امکان جو ہے وہ فیلیت وغیرہ ان کو مستلزم نہیں ہوتا فی ذات ہی یہ اس وقت جیسے امکان اس وقت ہوگا مستلزم جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کوئی چیز ماضی یا حال میں واقع ہو چکی ہو تو واجب بالغیر بن جانے کی وجہ سے یہ استلزام ہوگا تو یہ مطلب نہ ہوا ان کا اس کو پیش کرنا یہ مغالتا ہے جانتے ہیں تو مصیبت نہیں جانتے تو اس سے بڑی مصیبت اس ساری بحث کے بعد آخری فیصلہ کن بات یہ ہے کہ امبیال السلام کے علاوہ ہر قسم کی خطا سے کسی کو معصوم تو معصوم محفوظ سمجھنا بھی اہل سنت کے خلاف ہے اہل سنت چاہے صحابہ ہوں چاہے اہل بیت ہوں جس طرح کہ میں بارلوم لکھنوی کی طویل عبارت سنا کر سمجھا چکا ہوں اور تاجدار گلڑا کے کلام سے سمجھا چکا ہوں ہم آل سنت خطا اجتہادی اور ذلت کے ان سب حضرات سے وقوع کے قائل ہیں لہذا بے خطا بے گناہ یہ نعرہ لگانا اور خطا سے مراد خطا اجتہادی لینا یہ سراسر رافضیت ہے یہ کوئی بھی لگا رہا ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو سمجھو کہ خود کو بچانے کے لیے وہ اہل سنت کے مذہب کو دفنا رہا ہے اہل مذہب کے مذہب کو قتل کر رہا ہے اہل سنت کے مذہب کو مذہب قتل کر رہا ہے اگر تیرے سے نہیں کھڑا ہوا جائے تو نہ اس میں آنا نہ اس میں آتا تو کیوں آیا ہمارا مذہب ہے ہر صحابی اہل بیت کا ہر فرد ہر مجتہد خطا اجتہادی اس سے واقع ہوتی ہے امام اعظم کا قول پہلے سنا چکا ہوں انبیاء علیہ السلام کے متعلق قد کانت میں و خطایا وہ تو انبیاء کے متعلق عقیدہ ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو میدان میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اپنے علمی کی وجہ سے تو اب بھاگ بھاگ کر یہ نعرے لگا رہے ہیں باغیرہ میں نے جو کہا تھا پہلے کہ ہمارا مذہب ہے خطا اشتہادی اور اب میں نے کہا کہ یہ کہنا کہ جس وقت مانگ رہی تھی خطا پر تھیں میں نے کہا یہ نا انصافی ہے میں دونوں باتوں کا اب بھی قائل ہوں خطا اجتہادی واقع ہے جو بی پاک نے مخصص سننے کے بعد حدیث صدیق کے اکبر پاک سے سننے کے بعد ہجران جو کیا ناراض ہوئی چاہے وہ کس مد میں ہوئی ہوئی کس وجہ سے یہ خطا اجتیادی ہمارے علماء نے لکھی ہے جو ان سے واقع ہو جیسا کہ ابھی تاجدار گولڑا سے بھی سنا چکا ہوں اور بارلوم سے بھی یہ ہمارا اور یہ نعرہ میں اس میں دونوں باتوں پر قائم ہوں اس وقت جب مانگ رہی تھی خطا یہ یہ صحیح نہیں یہ نا انصافی سامنے کو دلیل ثانی مخالف پہنچتی تو پھر حکم لگایا جا سکتا تھا اب حکم لگانے کا کیا مانا لیکن اگر کسی نے اس وقت لگا بھی دیا تو سمجھو ماجول کے اعتبار سے مجازن وہ بھی ٹھیک ہے اس پر لاٹیاں لے کر لڑائی شروع کر دینا یہ کم وقتوں کا کام آخر میں یہ گزارش کروں کہ میرا مقصد کسی فریق کا دفاع نہیں ہے جو بات میرے مذہب کے خلاف ہے ہمارے اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے اس کو رد کر کے میرا مقصد اپنے مذہب کا دفاع ہے لہذا کسی نیچری کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چشتی ہماری موافقت کرتا ہے ایسے فروئی مسائل کی وجہ سے میں موافقت کروں نیچریوں کے ساتھ یہ تو ممکن ہی نہیں اللہ پاک ہدایت نصیب